کمرے میں جایا کرتی تھی کیوں اس لیے کہ عمر فاروق سے مجھے شرم آتی تھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مردہ دیکھتا ہے نا اس لیے تو عائشہ رضی اللہ عنہ پردہ کرتی تھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو علم کسی کے پاس ہو یا نہ ہو علم تو ہمارے پاس بھی اتنا نہیں ہے ہم علم کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یہ لوگ جب کسی سے بات کرتے ہو فلان آدمی ہمارے سامنے عبارت بھی نہیں پڑھ سکتا کیا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو مقابلہ تو جاہلوں کا کام ہے ہم کسی سے مقابلہ تھوڑا کر ہم کہتے ہیں تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے لیکن علم کے باوجود تم سے بڑا جاہل بھی کوئی نہیں ہے دیکھو ایک دو باتیں یاد رکھو بڑا عالم ہونا کوئی کمال کی بات ہے حق پرست ہونا کمال کی بات ہے ہم بہت چھوٹے چھوٹے مولوی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے عبارتیں بھی غلط سلط پڑتے ہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کے شاگرد بھی ہم نہیں لگتے لیکن اللہ کا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم حق پرست ہیں جب ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات حق ہے تو ہم مان لیتے ہیں چیز میں جھگڑا نہیں کرتے دوسری بات ہار اور جیت کے بارے میں یاد رکھی مناظرے میں فلان ہارا اور فلان جیتا اس سے حق نہیں بدلتا مناظرے میں ہمیشہ وہ شخص جیتتا ہے جس کا علم زیادہ ہو جو چالاک زیادہ ہو ضروری نہیں ہے کہ حق پرس جیتے گا اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرا یہ شاگرد ہے شعیب صاحب یہ اگر کہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور میں خدا نخواستہ میں کہوں کہ اللہ جل جلالہ کا شریک ہے اللہ نہ کرے العیاض باللہ مثال کے طور پہ کہتا ہوں یہ کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا شریک ہے میرا اور اس کا مناظرہ ہو جائے تو کون جیتے گا میں جیتوں گا اس لیے کہ میری زبان اس سے ذرا لمبی ہے میں چالاک زیادہ ہوں میرا نالج زیادہ ہے میرے معلومات زیادہ ہیں تو جب میں جیت گیا تو کیا اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ کا شریک ہے نہیں نہیں حقیقت نہیں بدلتی خواہ کوئی بھی جیتے حق حق رہے گا باطل باطل رہے گا منا یہ یاد رکھو عوام کے لیے اس بات کی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے عوام اکثر کہتے ہیں کہ فلان اور فلان مولی نے مناظرہ کیا فلان آدمی فلان جیت گیا اور فلان ہار گیا لہذا فلان کی بات صحیح ہے نہیں نہیں نہیں بات اس کی صحیح ہوگی جس کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلائل ہوں گے اب ہارے اور جیتے کون جو چالاک ہوگا وہ ضرور جیتے گا جو آج اس علم یا اس کا کم ہوگا یا چلاکی کم ہوگی وہ ہارے گا اگرچہ اس کا موقف سچ سو فیصد صحیح کیوں نہ ہو تو ہار اور جیت سے حق حق نہیں بدلتا یہ یاد رکھیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قبر عمر سے پردہ کرتی تھیں ہم کہتے ہیں کہ خدا کے بند ہو جب عمر فاروق سو من مٹی کے نیچے دفن ہے اور ان کی آنکھوں کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ سو من مٹی سے نکل رہا ہے تو یہ باری چادر پہ وہ رک جائے گی وہ نظر جو نظر سو من مٹی پہ نکلتی ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کن باریک دوپٹے پر رک جائے گی شرم کرو ذرا ذرا سوچ لو تو لہٰذا یہ لوگ کہیں گے کہ قبر عمر سے پردہ کرتی ہیں ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو حاکم کی روایت ہے جو طبقہ سال کی ہے شیعہ ہے فلانا ہے تو ہم نے پہلے سے بہت مختصر قانون بنا دیا کہ جو جو روایت طبقہ سالسہ اور طبقہ رابعہ کی ان کتابوں سے متعلق ہو اس کتاب کے نہ جواب کی ضرورت ہے نہ اس پر عمل کی ضرورت ہے وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ رہے گی سمجھ گئے کہ نہیں امام سیوتی رحمہ اللہ کے بارے میں جو لوگ بہت اونچا بولتے ہیں امام سیوتی نے ایسا لکھا ہے اب دیکھو امام سیوتی رحمہ اللہ کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی درس ترمیزی جلد ایک صفحہ چورتر پر کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جلال الدین سیوتی اگرچہ علم و فن میں مشتہدانہ مقام رکھتے ہیں لیکن تصحیح احادیث کے معاملہ میں بہت متساہل ہیں چنانچہ علم حدیث میں ان کا لقب حاتب اللیل مشہور ہے یعنی وہ اتنا اتنا کمزور ہے روایتوں کے جمع کرنے میں کہ وہ رتب و یابس نہیں دیکھتا سب کچھ جمع کر لیتا ہے جھوٹ بھی اور سچ بھی چنانچہ یہ جب کسی موضوع پر احادیث نقل کرتے ہیں تو ہر قسم کے رت رتب و یابس احادیث لے آتے ہیں اور ان پر کوئی تنقید نہیں کرتے ان کی کتاب ہے الخصائص القبرہ اور تفسیر الدر المنصور اور الاتقان ہر قسم کے رتب و یاب احادیث کا مجموعہ ہے کہتے ہیں کہ ان تین کتابوں میں اس کی ہر قسم کی گڑبڑ روایت ہے اور الجام الصغیر کے بارے میں اگرچہ انہوں نے ابتدائی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں اس کتاب میں کسی قذاب یا وضاح کی حدیث نقل نہیں کروں گا کہ میں اس کتاب میں کسی جھوٹے راوی کی روایت نہیں نقل کروں گا لیکن اس کے باوجود انہوں نے الجامع الصغیر میں بہت سی موضوع احادیث بھی ذکر کر دی ہیں من گڑت روایتیں اس نے ذکر کی یہاں تک کہ ان میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن نے خود علامہ سیوتی نے اللہ علی المسنوع میں موضوع قرار دیا ہے یعنی اس کا حافظہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ روایتیں اس نے ایک اور کتاب اللہ علی المصنوع میں لکھی کہ یہ موضوع اور من گڑت ہیں پھر انہی من گڑت روایات کو دوسری کتابوں میں نقل کیا اور کہا کہ او یہ حدیث مبارک ہے امام سیوتی پر کوئی اعتماد نہیں تیسری اور چوتھے طبقے کے کتب پر کوئی اعتماد نہیں ان لوگوں کے پاس جتنے دلال ہیں انہی چیزوں سے نو آیتیں ہم نے شروع میں ذکر کی تھی کتنی آیت ہیں آیتیں زیادہ تھی لیکن تقریباً حوالے نو تھے اب دس دسویں نمبر آیت دیکھو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو انسٹھ اللہ فرماتے ہیں مرالا کریت وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام تجمع یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا تو اللہ نے اسے مار دیا یعنی موت دی سو سال کے لیے پھر اسے اٹھایا پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو سو سال تک یہاں رہا یہ شخص کون تھا قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص راستے پہ جا رہا تھا ایک بستی دیکھی جو اندھی پڑی ہوئی تھی سورا کا سارا گاؤں جو تھا وہ تباہ ہو گیا تھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ سارا گاؤں جو تباہ ہو گیا ہے اس میں لوگ مر گئے ہیں یہ اللہ کیسے دوبارہ آباد کرے گا ان لوگوں کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے فوراً اس کو وہی مار دیا کون تھا شخص زہر علیہ السلام کون تھا ذرا یاد کیا کرو پیغمبر تھا اللہ نے فوراً اس کی روح لے لی یہ دیکھو خرق عادت ہے اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی کہ تم کہو گے کہ اس میں تو وہ تین موت اور چو تیسری مرتبہ موت اور زندگی آئی یہ الگ بات ہے تو اس کو جب اللہ نے مار دیا تو سو سال تک وہ مرا رہا اس کے ساتھ ایک گدا تھا اس کے اوپر کچھ خوراک کی چیزیں تھیں مفسرین نے لکھا ہے اس کا گدا بھی سارا کا سارا مٹی میں مل گیا اور پیغمبر بھی سو سال تک زمین کے اوپر مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور جب زندہ کیا تو اس سے پوچھا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا اس نے کیا کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے کہا نہیں سو سال تو یہاں رہا اب وہ شخص پیغمبر تھا اگر مردے سنتے ہیں تو وہ جب زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا تو اس کو سو سال یہ اتنے انقلابات کتنی بارشیں کتنی گرج چمک کتنے کیا کچھ ہو گیا ہوگا اس علاقے پر وہ کیسے کہتا تھا کہ میں نے ایک دن گزارا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مردہ دنیا کی ساری چیزوں سے غافل رہتا ہے وہ عام مردہ بھی نہیں تھا پیغمبر تھا بخت نصر نے بیت المقدس کے شہر کو تباہ و برباد کیا تھا عزیر علیہ السلام جب اس پہ آ گئے تو فرمایا انایو اللہ بادم اس پر اللہ نے اس کو سو سال موت دے دی لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں چلا جب ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو زیر علیہ السلام نے کیوں کیا بات تھی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا سو سال کے بارے میں اس کو پتہ بھی نہیں چلا اس سے پتا چلتا ہے کہ مردے نہیں سنتے دنیا کے سب کچھ سے بے خبر رہتے ہیں ہمارے عزیر علیہ السلام کو دنیا کا پتا موت کی حالت میں نہیں چلا لیکن ہمارے آج کل کے دیوبندی لوگوں کی عام مردوں کو بھی سب کچھ کا پتا ہے کہ وہ مردے سمجھتے ہیں جی مردوں کو سب کچھ کا پتا ہے یہ دس نمبر دلیل ہے دلیل نمبر گیارہ دیکھ لو قرآن کریم میں آ ہیں سورت کہف کے بارے میں اصحاب کہف کے بارے میں ایک حکمران تھا وہ بہت بڑا مشرق بے دین تھا اس نے چند نوجوانوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کر دیا وہ نوجوان اس سے باغ کر کے کسی غار میں پناہ لے لی انہوں نے وہاں جب لیٹے تو اللہ جل جلال نے ان کو تین سو نو سال تک سلا دیا کتنا تین سو نو سال وہ ایک غار میں سوتے رہے پھر جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا مرے نہیں تھے سو گئے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگی بھائی ہم یہاں اس غار میں کتنی دیر رہے تو کہا لبسنا یومن اوباز یوم کہا کہ بھائی ایک دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ تقریباً کل آئے تھے ابھی بس سو گئے ابھی اٹھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ کتنے سو سال گزرے ہیں تین سو نو تین سو نو سال اب یہ خیال یہ اولیاء تھے قرآن نے ان کو اولیاء کہا ہے پہلا میت جو تھا وہ پیغمبر تھا پیغمبر جیسی شخصیت کو بھی دنیا کا پتا نہ چلا اور ان اولیاء کو مردے بھی نہیں تھے زندہ تھے خواب میں ان کو تین سو نو سال کے انقلابات کا پتا یہ لوگ کیا کہتے ہیں مردوں کو پتا چلتا ہے جی۔ تمہارے مردوں کو پتا چلتا ہوگا ہمارے مردوں کو پتا نہیں چلتا تمہارے مردوں کو چلتا ہوگا تمہارے مردے پتہ نہیں کیسے ہیں کتابیں لکھتے ہیں حیات الاموات مردوں اللہ اکبر مردوں کی زندگی دلیل نمبر بارہ اور اہم دلیل ہے یہ ساری دنیا جو کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں نا یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سب کچھ نہ سے قرآن کی طرح سو فیصد درست اور صحیح ہو اس میں صرف غلطی کا امکان ہی نہیں بلکہ واقع ہے صدیوں سے علماء لکھتے چلے آئے ہیں کہ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کرام کے اندر اختلافی تھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے میں کہتا ہوں یہ بالکل بھی حقیقت بات ہے ہر ایک پتہ نہیں کسی ایک نے لکھ دیا پھر ہر ایک لکھتا ہی چلا جا رہا کسی نے پہلے غلطی کی ہوگی اس کے بعد ان کے لوگ اندھی تقلید کرتے رہے ابتدان کسی سے غلطی ہو گئی ہوگی کہ صحابہ میں اختلافی تھا یہ مسئلہ پھر اس کے پیچھے لوگ اندھی تقلید شروع کر گئے سب نے لکھا یہ مسئلہ صحابہ میں اختلافی تھا صحابہ میں حالانکہ صحابہ کرام کی حالت اگر احادیث نبوی کی روشنی میں ملاحظہ کریں تو ان کے ہاں یہ مسئلہ قطعا اختلافی نہ تھا قرآن کی آیت ام المومنین کی زبان سے سن کر اختلاف کا مجال ہی کہا چنانچہ ہم نے پچھلے بحث میں تمہیں بتا دیا کہ تمام صحابہ کرام نے جب تعجب سے سوال کیا کہ جی مردوں سے کیسے رسول اللہ بات کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سماع موتا کے قائل نہ تھے اس لیے تو تعجب کیا لیکن جب عبداللہ ابن عمر نے جو کہ عمر کے چھوٹے بیٹھے اور امی عائشہ کے شاگرد کی حیثیت رکھتے تھے ان کو جب شبہ ہوا اور اپنی رائے ظاہر فرمائی کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مردے سنتے ہیں امی عائشہ نے فوراً ان کی تردید کرتے ہوئی اس کی غلط فہمی دور کر فرما دی اور امی عائشہ نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ نے قرآن کی آیت سنا کر ابن عمر کی غلط فہمی دور کی تو ام المومنین کی تردید کسی صحابی نے نہیں کی کسی صحابی سے اگر کوئی متاخر اور اس کی تردید کوئی پیش کرے تو ہم انعام دے دیں گے جب امی عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں رسول اللہ نے سمجھنے کی بات کی ہے سننے کی بات نہیں فرمائی اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے ان کلا تسم الموتا تو عائشہ صدیقہ کے اس قول کی تردید کسی صحابی نے نہیں کی اور اس کے بعد کسی صحابی نے پھر نہیں کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سنتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوا اجماعی سکوتی ہو گئی اس کو اجماع اجماع سکوتی کہتے ہیں خاموش اجتماع اس کو کہتے ہیں اور یہ حجت ہے باقاعدہ تو صحابہ کا اختلاف یہیں ختم ہوا ایک شاگرد نے ایک خطا بات کہی تو اس سے اختلاف تھوڑا ہی بنتا ہے اب علماء نے جو لکھا ہے لکھتے رہیں علماء کے لکھنے سے کوئی بات بنتی نہیں اس لیے کہ صحابہ کرام کے اندر عائشہ صدیقہ کے قول کی توجیہ کے بعد کسی نے بھی کچھ قول نہیں کیا ورنہ کوئی بتا دے مؤخر قول چنانچہ اصول فقہ میں لکھا ہے فالاقوى اجماع الصحابت نسم مثل ان يقولوا اجمعنا على كذا فانه كالايه والخبر المتواتر حتى يكفر جاهده ثم الذي نص البعض وسكت الباقون وهو المسمى باجماع السكوتي ولا يكفر جاهده کہتے ہیں اجماع کی دو قسم ہے ایک یہ ہے کہ صحابہ سب کہیں کہ ہم نے اس بات پر اجماع کیا اس کا منکر کافر ہوتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ نس تو نہ کریں لیکن کچھ لوگ ظاہر کہیں اور کچھ خاموش ہو جائیں تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں نور الانوار صفحہ نمبر دو سو بائیس حسامی معنامی نامی نمبر ایک سو ننانوے میں دیکھو اصول فقہ میں لکھا ہے صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے اس بات پر کہ مردے نہیں سنتے اب اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات صحیح نہ تھی تو صحابہ کی شان سے یہ بات بہت دور ہے کہ وہ کسی غلط بات پر خاموش رہتے صحابہ غلط بات پر خاموش ہونے والے نہیں تھے نہ جدید دور کا پیدا شدہ جدید ادب اور حکمت ان کا شیوا تھا کہ غلط اور ناجائز پر خاموشی اختیار کر لو جی ادب ہے حکمت ہے جی وہ ایسے لوگ تھے کہ بڑے مجمع میں عمر فاروق جیسے صحابی کو کہا کہ ہم نے اگر تمہارے اندر ٹیڑا پن دیکھا تو تلوار سے سیدھا کر دیں گے معاویہ کو بڑے مسجد میں کڑے ہو کر کہا کہ یہ تم غلط کہتے ہو اس میں صرف تمہارا حق نہیں اور ان کا بھی حق ہے تو صحابہ کرام کی خاموشی اس کی دلیل ہے کہ وہ سب کے سب آدم سماہی کے قائل تھے دلیل سن کر مزید پکے ہو گئے اگر عائشہ صدیقہ کی بات ان کو تسلیم نہ ہوتی تو فوراً تردید فرماتے جیسا کہ رضاط کبیر اور سورات جنازہ فی المسجد میں میں کہ صحابہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے خلاف نہیں کہا سارے صحابہ نے ان کے خلاف کہا کہ تمہاری جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے بخاری مسلم وغیرہ کتب میں جو کچھ ہے یہ ام المومنین کے قول سے پہلی کی باتیں ہیں جب ابن عمر میں کہا کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ مردے سنتے ہیں یہ عائشہ کی توجیح سے پہلی کی بات ہے ان کے فیصلے کے بعد کوئی مائی کلال تصریح یا مخالفت دکھا دے تو ہم مان لیں گے مگر یاد رہے کہ قرآن سے قطعی دلائل پیش کرنے کے بعد کسی عالم یا شیخ کی بات کو توجہ دینا یہ بہت یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور اس کے رسول پر ہے علماء پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ تم مولیوں کے پیچھے پڑے رہو فلان مومی صاحب نے یہ فرمایا ہے نبراس میں لکھا ہے صفحہ نمبر تین سو انسٹھ کہتے ہیں کہ جب اجماع سکوتی ہو چکا تو بعد والوں کے اختلاف کا کوئی معنی نہیں اب جب صحابہ کا ایک مرتبہ اجماع ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی کچھ بھی کہے کہ اختلاف ہے اختلاف ہے تو اس سے مسئلہ اختلافی نہیں بنے گا فتح القدیر صفحہ ابن الحمام نے لکھا ہے کہ متاخرین کا اختلاف اجماع سلف کے بعد معتبر نہیں ہے اب ایک بات رہ گئی یہاں تک تو ہم نے تقریباً کتنی آیتیں سنا دی کتنے احادیث سنا دیے کتنے حوالے یہ بات میں بتائیں گے ہم نے یہاں تک یہ ثابت کیا کہ امت میں کوئی مردہ بھی دنیا والوں کی باتیں نہیں سنتا اور قرآن کہتا ہے کہ سورے مردے دنیا کے حالات اور واقعات سے بے خبر ہے وہ یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان قرآن پر ہے جن لوگوں کا ایمان اپنے محلے کے ایمان پر ہو جن کا ایمان اپنے علاقے کے علماء پر ہو جن کا ایمان تبلیغی جماعت کے علماء پر ہو جن کا ایمان دیوبندی جماعت کے علماء پر ہو وہ بلے کچھ بھی کہتے رہیں لیکن ہم نے یہ بات یہ تقریر ان لوگوں کے لیے یہ کوشش کی ہے جن کا ایمان اللہ اور رسول اور قرآن پر ہے جو مولویوں کو قرآن کا نیچے سمجھتے ہیں جو لوگ اپنے مولویوں اور اپنی جماعتوں اور اپنی اساتذہ کو قرآن سے اوپر مانتے ہیں ان سے ہم کچھ بات نہیں کرتے اور نہ ان کے لیے ہماری بات مفید ہو سکتی ہے اب ایک بات رہ گئی یہ ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اور مردے تو چھوڑو رسول اللہ تو سنتا ہے نا اور ایک روایت پیش کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من اللہ علیہ عند قبری خبری ومن صلی اللہ علیہ نائین ابل مختلف قسم کے الفاظ ہیں یہ روایت جو ہے اس روایت کے الفاظ بہت سارے ہیں میں نے ایک قسم کے الفاظ نقل کیے لیکن اس کے الفاظ بہت سارے ہیں یہ روایت مشکات صفحہ ستاسی پر ہے لیکن مشکات نے بے حقی شعب الایمان سے نقل کیا ہے اور میں نے شروع میں بتایا کہ بے حقی کی تمام کتب غیر معتبر ہیں عقائد اور اعمال کے باب میں جب اس کا کوئی ثبوت دیگر کتاب طبقہ اولا اور ثانیہ میں نہ ہو یہ لوگ اس روایت کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے قبر کے قریب درود پڑتا ہے تو میں سنتا ہوں جو دور سے پڑتا ہے تو فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں میں نے کل کے درس میں مفتی کفایت اللہ دہلوی کا حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے فرمایا جو کہتا ہے کہ ان کوئی انسان ولی یا نبی دور یا قریب سے سنتا ہے تو وہ مشرق ہے لہذا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول اللہ قریب سے سنتا ہے قرآن اور سنت قرآن اور احادیث چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ دنیا میں نہ نبی سنتا ہے جتنے مردے ہیں نہ ولی سنتا ہے نہ شہید سنتا ہے جن کو اللہ سناتا ہے وہ بات ہی الگ ہے لیکن کوئی مردہ دنیا والوں کی باتیں بات رہی اس روایت کی یہ لوگ یہ روایت بہت اچھالتے ہیں جس طرح کے حیات اور ممات کے مسئلے میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون والی کے اونچا اونچا کرتے تھے اس کی تو میں نے جوابات اور اس کی سارا پوسٹ مارٹم تو میں نے کر دیا عوام کے ایمان بچانے کے لیے اب اس کا بھی سن لو اس روایت کے تین سندات ہیں پہلی سند اوقیلی کی ہے احمد بن ابراہیم بن ملحان وہ علا ابن عامر الحنفی سے وہ محمد بن مروان سے وہ آمش سے وہ ابی صالح سے وہ ابو ہرارا سے دوسری صنعت تبرانی کی ہے وہ علا بن عامر الحنفی وہ محمد بن مروان سے اس کا استاد پھر آمش ہے پھر اس کا ابو صالح ہے پھر اس کا ابو حریرا ہے تیسری صنعت ابو شیخ کی ہے وہ عبد الرحمان بن احمد العرج سے نقل کرتا ہے وہ حسین بن صباح سے نقل کرتا ہے وہ ابی معاویہ سے نقل کرتا ہے پھر وہ آمش سے نقل کرتا ہے پھر وہ ابی صالح سے نقل کرتا ہے پھر وہ ابو حریرا سے نقل کرتا ہے یہ تین سندوں کے کڑیاں ہیں روایت میں ان کے افراد ہیں ہر سند کے متن کے الفاظ دوسرے سے مختلف ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر یہ روایت جب آپ کی کتب میں دیکھیں گے تو ایک روایت میں کچھ الفاظ دوسری روایت میں کچھ الفاظ تیسری روایت میں کچھ الفاظ یہ اتنا اختلاف جو متن کے اندر ہے یہ بھی جھوٹ کی علامت ہے سچ بات ایک ہوتی ہے جھوٹ مختلف قسم کا ہوتا ہے لہذا یہ متن مسترب ہے یہ روایت یہ ایک علت ہے کمزوری کی اور یہ روایت مشکات کی صفحہ ستاسی کے علاوہ ابن قیم کی کتاب جلا الافہام صفحہ انیس پر بھی موجود ہے مگر ابن قیم نے جلا الافہام میں یہ روایت نقل کر کے لکھتے ہیں حاض الحدیث غریب جدا یہ بہت کمزور روایت ہے اب پہلی دو سندیں جو پہلی سند وقیلی کی ہے اور دوسری سند تبرانی کی ہے پہلی دونوں سندوں میں محمد بن مروان اسدی صغیر یہ مرکزی راوی ہے جو تقریباً آٹھویں طبقے کا راوی ہے کون سے طبقے کا ہے آٹھویں طبقے کا محدثین نے اس راوی کو کذاب وزا اور متروک الحدیث کہا ہے کذاب کیا معنی بہت بڑا جھوٹا وزا بہت بڑا اپنی طرف سے روایتوں کا بنانے والا متروک الحدیث منا اس کی روایت کو کوئی قبول کرتا ہی نہیں کون لکھتا ہے تہذیب الکمال جلد نو صفحہ نمبر تین سو پندرہ تہذیب التہذیب جلد نو صفحہ نمبر چار سو چھتیس تاریخ بخاری صغیر جلد دو صفحہ نمبر دو سو چھیالیس اجرا و تعدیل صفحہ جلد آٹھ صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ میزان العتدار جلد چار صفحہ نمبر بتیس لسان المیزان جلد ست صفحہ نمبر تین سو پچہتر تاریخ بغداد جلد تین صفحہ نمبر دو سو اکانوے ابن معین جلد تین صفحہ نمبر پانچ سو سینتیس الانصاب جلد ست صفحہ نمبر ایک سو دس جامع جلد دو صفحہ ایک سو نبے الطبقات القبرال ابن سات جلد چھ صفحہ نمبر تین سو اٹھاسٹھ تاریخ اسلام جلد چھ صفحہ نمبر دو سو چوراسی ان سب کتابوں نے لکھا ہے کہ اس روایت کے اندر محمد ابن مروان جو سدی صغیر راوی ہے یہ انتہائی جھوٹا اور وزا اور متروک الحدیث راوی ہے یہ لوگ ایسے جھوٹے لوگوں کے دوست بنتے ہیں تو جھوٹے لوگ جھوٹے ہی لوگوں سے روایت لیتے ہیں نا یہ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ بھائی مردے سنتے ہیں اس لیے تو جھوٹی راویوں کی روایتیں لیتے ہیں اب یہ تو محمد بن صغیر نہ محمد بن مروان اسودی صغیر راوی ہے اس کا استاد کیسا ہے آمش یہ روایت کرتا ہے آمش آمش کے باروں کے بارے میں یہ آمش ایسا راوی ہے جو تینوں سندوں کے اندر موجود ہے یہ راوی مدلس ہے اور روایت بھی کرتا ہے عن کے ساتھ علماء اس کو جانتے ہیں کہ تدلیس کیا ہوتی ہے تدلیس ایک قسم کا دھوکہ ہے کہ اپنے کمزور استاد کو چھپا کر بڑے استاد کا نام لینا ابن حجر اسقلانی طبقات المدلسین صفحہ ترائیس تریالیس پر اس کو مدلس شمار کیا ہے تقریب و تہذیب صفحہ نمبر ایک سو چھتیس میں بھی اس کو مدلس کہا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تدلیل مقبول بھی نہیں ہے غیر مقبول ہے الکفایا صفحہ نمبر چار سو تریاسی صفحہ نمبر چار سو چوراسی تاریخ الصغیر د امام بخاری صفحہ نمبر ستر نواوی شرح مسلم جد ایک صفحہ نمبر بہتر فتح البلہم جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون نیل الاوتار تین صفحہ نمبر ستائیس ان سارے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا استاد آمش مدلس فراڈیا ہے دو کے بعد جو اپنے استاد کی کمزوری کو چھپا کر کے بڑے استاد کا نام لیتا ہے یہ تو دو سندوں کا تقریباً حال ہوا تیسرا سند جو ہے اس میں حسین بن صباح ایک راوی جو مکمل مجہول ہے اور مجہول العین ہے کسی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں مخلفین نے بھی اس کو مان لیا ہے کہ یہ مجہول العین ہے عبد الرحمن العرج اس میں ایک راوی ہے وہ بھی مجہول الوصف ہے اگرچہ مجہول العین نہیں لیکن مجہول الوصف ہے جن کتابوں میں یہ روایت ہے ان کا حال بے حقی میں یہ روایت ہے تبرانی میں یہ روایت ہے اور دونوں کتابیں طبقہ ثالثہ سے ہیں اور طبقہ ثالثہ کی روایت تم پر اعتماد نہیں اور یہ روایت تصانیفی ابو شیخ میں بھی ہے اور عقیلی میں بھی ہے اور وہ طبقہ رابعہ کی کتابیں ہیں صفدر نے ازالت الریب صفحہ نمبر چار سو ترئیس طبقہ سالسہ کی حدیثیں فقہا کی نزدیک معمول بھی ہی نہیں بلکہ ان کے خلاف اجماع منعقد ہوا ہے شاہ عبد العزیز نے اجالہ نافیہ صفحہ نمبر سات پر لکھا ہے اکثر آن احادیث معمول بھی ہی نزد فقہا نشدان بلکہ اجماع برخلاف خلاف کا آنہا منعقد گشت یعنی سرفراز صفدر نے لکھا ہے کہ ان کی روایتیں مقبول نہیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغ جلد ایک صفحہ دو سو ساٹھ اسی طرح دل کا سرور صفحہ نمبر ایک سو چھپن طبقہ رابعہ کے متعلق عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اور سرفراز صفدر نے گلدست توحید دل کا سرور رضالت الرحب حجت اللہ البالغ یہ حوالے گزر چکے ہیں پہلے بھی اب ذرا علماء دیوبند کا حال دیکھو علماء دیوبند نے ایک کتاب لکھی ہے آقائد اسلام اس کتاب کے اوپر قاسم نانوتوی کفایت اللہ دہلوی انور شاہ کشمیری حبیب الرحمان صاحب ان سب نے اس کتاب